تمام برادران اسلام کو سلام مسنون صاحب کو بھی سلام مسنون عباس صاحب کو بھی سلام مسنون سلام مسنون کے بعد گزارش ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی حوالہ دے اس کو آپ چیک کرنا چاہیں تو کیسے چیک کریں گے اگر آپ کی طرف بھی حوالہ ہو ہم اس کو چیک کرنا چاہیں کس طرح چیک کریں فرضی حوالہ تو نہیں جائے گا بینک کی طرف سے اس کی تصدیق کیسی ہوگی پہلی ایک شادی ہے اور شرارتی کس طرح طے ہوتی جائیں جعلی حوالہ کوئی پیش کرے سب کتاب اس کے پاس نہ ہو اس کا کیا حال ہے پہلا سوال اس طرف سے اس طرف سے کوئی جعلی حوالہ دے اس کا ہم مشاہدہ کرنا چاہیں یا وہ لوگ مشاہدہ کرنا چاہیں تو یہ کیسے اس کے بعد آپ کے السلام علیکم اللہ جی صاحب آپ کو پتا ہے آپ کے پاس بھی کتابیں موجود ہیں اور ہمارے پاس بھی کتابیں موجود ہیں جب بھی آپ کو کوئی حوالہ دیا جائے گا اس وقت جو ہے بتایا جائے گا کس کتاب میں کس بات میں اور نمبر اور اس کے بارے گی اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس ایک چالیس کتابیں ہیں آپ اسی کتاب کو بجیے گا جو ہے وہ پڑھیے گا اور اس سے واضح ہو جائے گا کہ آیا اس کتاب میں یہ موجود ہے یا موجود ہے نہیں ہے یہ طریقہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی طریقہ ہے اخبار ہوں میسر نہیں ہے جو کہا تھا کہ ممکن ہے ہم کسی سائٹ سے دیکھ لیں تو سائٹ کھولنے سے جو ہے ہمارے کمپیوٹر جو ہے وہ جام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ مشکلات ہوں گی تو یہ ہمارے لیے سازگار نہیں ہے تو یہ اس کا آپ کی آپ کا جو سوال تھا اس کا حل جو ہے یہ ہے تو آپ اللہ علام تباہ گزارش یہ ہے کہ یہ بات جو ہے ہر حال ہوا خدا ناخواستہ ہم کوئی فرضی حوالہ کتاب کا نام بھی بتاتے صفحہ بھی دیں آپ لوگ مجھے تصدیق کرنا چاہیں کیسے تصدیق کی طرف سے یاد اللہ کوئی جانی حوالہ ہو ہم اس کا مشاہدہ کرنا چاہیں اس کا حل تو ضرور ہونا چاہیے اس کا مشاہدہ چاہتے چھاپے مفت اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نقل پر کر نکل بنائیں کہ ناقل ہے نقل کر رہے ہیں اس لیے آپ نے جو جواب دیا ہے وہ جواب تام نہیں ہے اس لیے گنجائش ہے کہ سفر ہی بتا دیں بات بھی بتا دیں عبارت بھی پڑھ دیں ہو سکتا ہے وہ جاری ہو سکتا ہے اصل میں نہ ہو ہو اس لیے مشاہدہ بھی چاہیے کو کو حق ہونا چاہیے وہ حوالے چیک کریں ارشاد اس سے یہی ہوگا کہ ہم لوگ سب سب جتنے جو ہے ریکارڈ ہسٹری اگر کسی نے بھی غلط حوالہ کیا اس کو نوٹ کر رہے ہیں کہاں کہاں جو ہے حوالے مانگی ہے اور اس میں جو ہے مطلب چیلنج کیا گیا اور دے کے مناظرے کے بعد ہم جو ہے وہ حوالے دکھاتے تھے اس کو اسکین کر کے ویب سائٹ اگر کسی نے بھی غلط کیا تو پھر وہ سمجھ سکتا ہے کہ مطلب کتاب پکڑا جائے تو میرے خیال سے اس میں پرابلم نہیں ہوگی مناظر جاری رکھا جائے اور ہم لوگ کرتے ہیں کہ کہاں کہاں کس کس چیز کو یہ چیلنج کیا گیا ہے اور اس کو بعد میں شاء اللہ تعالیٰ مناظر کے بعد کتاب لیں گے وہ اس کو اسکین کریں گے اور اس کو ویب سائٹ پر ڈال دیں گے اور اور کے ساتھ یہ کہا گیا تھا شکریہ شکریہ یہ سارے ایمنٹ کو شروع ہو رہی ہے آپ اس میں نہیں پوچھتے اس کو درمیان تیرانے دیں آئیے اس کا دھنیہ شکریہ منی سوال خدا یہ بھائی صاحب لوکل پہلے سلام گئے تھے میں اس وقت جو صورت حال ہے وہ یہی ہے کہ ہماری طرف سے اور آپ کی طرف سے اگر کتب معین ہو جائے تو آپ قرآن اور شاید سے بات کریں موسیقی ہوگا کہ میرے قرآن بھی میرے گھر میں کوئی کتاب نہیں ہے اور شاید سے کاروباروں میں بھی کتاب نہیں ہے ہم انہیں سے بات کریں گے آپ کے ساتھ اور یہ کلر بھی موجود ہے اور دیکھنے والے جو ہے سب دیکھ لیں گے کہ مجھ سے کتاب دکھانے کا اور سب دکھانے کا یا دکھانے کا میرے خیال میں انٹرنیٹ پہ بڑھتے لگ گیا وہ امکان نہیں ہے اور سہولت نہیں ہے اور سہولت بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جلدی بہت زیادہ ہے یہ پرابلم بھی بہت زیادہ ہے آواز دی جاتی ہے کہ ہم قرآن اور سیاست پر پیش کریں گے تو ہمیں بھی حق ہے ہم قرآن اور اصول اربا اور آپ کے مجتہدین کی عبارات پیش کریں گے اور آپ کے نزدیک ان معصومین کے حوالے پیش کریں گے ہمارے نزدیک ذات خدا ہو رسالت ہو طالب خان ہوں صحابہ کرام ہوں سب کے سب معظم ہیں مکرم ہیں ہم سب کے عزت کے نگاہبان سفر کرنے والے ہیں تو آپ نے فرمایا قرآن اور سیاست پر پہلے آپ یہ ارشاد فرمائیں جو موجودہ قرآن ہے آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں اگر مانتے ہیں تو جو حضرات آپ کے اہم معصومین کی طرف اس قرآن کو محرک ہونے کی بات کرتے ہیں یا آپ کے اصول کافی وغیرہ میں اس قرآن کی تاریخ کی بات ہے اگر آپ قرآن مانتے ہیں یا نہیں مانتے محلف نہیں مانتے الحمد للہ سچن نے محلف کہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے کیا اشارے دلانی ہے کیونکہ آپ نے بھی فرمایا کہ الحمد للہ ہم اور آپ اس بات میں متفق ہیں دشمن قرآن جو کہ آپ کے ہم فتویٰ دیں گے ہم بھی فتوا دیں آپ بھی فتوا دیں اس کے بعد قرآن کے بعد پھر باری آئے گی کیونکہ مسائل نظریات کے اس بات کے لیے دلائل ہوتے ہیں پہلے دلائل کا تعین ہوتا ہے تو میرے میرے بھائی سے خلاح کریں معذر مشتبل ان شاء اللہ وہیں سنبوشن کریں گے اور ہر شیزا اگر آپ آج سیزا عقائد سرکار کی رچنا ہو اور اس کی تصاویر آپ نے دیکھی ہوں پہلے قرآن کریم کا نام لیا ہے ہمیں پوچھنے کا حق ہے بے شک آپ قرآن مانتے ہیں یا نہیں مانتے میں تسلیم کرتا ہوں آپ قرآن کو خیر مرد مانتے ہیں تو میرا اگلا سوال یہ تھا کہ جو لوگ تاریخ قرآن کے قائل ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا مطلب ہے کیونکہ عدالت صحابہ صحابت مسائل کے لیے دلائل کا تعین ہو رہا ہے موضوع سے شرار نہیں ہے آپ نے بڑا موضوع منتخب کیا ہے ہمارے عوام نے قبول کر لیا ہم نے بھی قبول کر لیا اگر آپ کو موضوع کے منتخب کرنے کا حق ہے تو ہمیں بھی موضوع پیش کرنے کا حق ہے تو لہٰذا اس کے بعد ہمارے موضوع جو ہیں اس کو بھی آپ نے نبھانا ہے بڑے خوشی سے اور بہترین انداز سے بھائی کو جاننے والا چاہیے اور ان شاء اللہ امید ہے کہ ہماری ہمارے لوگوں نے اور ماں باپ کا اللہ کہنا چاہتا ہوں مل کر وہ لوگ چلو دس منا رہے سلام دشمنا پڑھان دشمنا مل رہے ہیں ہم لوگوں کا مل کر ان کا کھانے کا اعیناتا ہماری مرثر اپنے حقائق کو جاننے پہچاننے ان ان کو کو سمجھنے قبول کرنے کرنے پہ عمل کی کوشش ان شاء اللہ ماشاء اللہ اللہ الحمد للہ الحمد للہ گزارش یہ ہے کہ آپ نے ابھی فتوا صادر فرمایا ہے جو قرآن کے محرف ہیں وہ ایمان سے فارغ ہیں وہ مومن نہیں ہیں الحمد للہ آپ نے اپنا اگر تحریر ہو جاتی تو اور بہتر تھی یہ بھی ریکارڈ پہ آ رہا ہے کوئی حرض نہیں یہ اصول کافی ہے جلد دو ہے صفحہ چھ سو تینتیس ہے حضرت علی کرم کا فرمان ہے اما اللہ ما ترون باد یوم اللہ کی قسم آج کے بعد یہ اصل قرآن تم نہیں دیکھو گے اتنا ماں کانا اللہ رقم میرا فرض تھا میں خبر کر دوں کہ اصل قرآن اب ختم ہو چکا اس کو تم نہیں دیکھ سکو گے الحمد آپ نے اپنی زبان سے اپنے اصول کافی اپنے امیر المومنین ہمارے بھی امیر المومنین ہیں اپنے علی ہمارے مرشد علی پہ آپ نے کیا فتویٰ لگا دیا جو قرآن کی تعریف کا قائل ہے وہ اسلام سے فارغ ہے اصول کافی پڑھ رہا ہوں میرے سامنے کھلی ہوئی ہے جلد دو ہے صفحہ چھ سو تینتیس ہے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ ٹھیک ہے مانے کر کہ جو ہمارا تھا وہ عدالت کے صحابہ پہ طے پایا تھا تحریک قرآن جو تھا وہ اور آپ آپ اس چیز کو کے مائک پہ اپنے مولانا صاحب کے لیے کریں کہیں کہ مولانا صاحب یہ جو آپ کو شروع کر رہے ہیں یہ بہت اگلی میں ہے اور اس وقت اس بات کو نہیں کرنا ہے اس وقت آپ کو ہمارا کہ آپ قرآن سے اور احادیث سے صحابہ جو کہ آپ کا نظریہ ہے جہاں کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں آپ اس نظریے کو قرآن سے اور احادیث صحیحہ سے قابل کریں ہمارا موضوع آپ عادر یہ ہے اس وقت ہمارا موضوع تحریر قرآن آپ بالکل نہیں ہے اور یہ طے پڑا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے اور آپ آ کے پہلے مفتی صاحب کو یہ کر دیں شکریہ مسئلہ موضوع آپ ہی کا چل رہا ہے عدالت صاحبہ بشیر موضوع آپ نے منتخب فرمایا ہم نے قبول کر لیا لیکن اس کے اس بات کے لیے آپ نے خود قرآن کا نام لیا پہلے قرآن کا نام لیا اور آپ نے اپنی زبان سے اعلان کیا جو قرآن کا دشمن ہے اسے مقابلہ کریں تو بات تو میں نے اتنی پوچھی تھی کہ آپ قرآن موجودہ کو مانتے ہیں آپ نے کہا مانتے ہیں تو میں نے پوچھا جو محرف مانتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے تو آپ نے خود ہی فرما دیا وہ ایمان سے فارغ ہیں اسلام سے خارج ہیں موضوع سے شرا نہیں ہے موضوع سے آ رہے ہیں لیکن نظریے کے اس بات کے لیے دلائل کا تعین ہو رہا ہے وہ موضوع بے شک علیحدہ طے کر رہے ہیں لیکن آخر دلائل تو دینے ہوں گے نا جب قرآن کی بات ہے ابھی تو جو قرآن کو معرف مانتے ہیں ابھی میں نے اصول کافی کی عبارت کھول کے پیش کی کہ حضرت عبید المومنین رضی اللہ تعالیٰ کرم وجل کریم ہے یہ قرآن تو نہیں دیکھو گے اور امام جعفر صادق کا فرمان بھی اصول کافی موجود ہے اس میں موجود ہے اس کافی کے متعلق امام مہدی علیہ السلام کا جو فرمان ہے ہمارے شیعہ مذہب کے لیے کافی کافی ہے وہ کی مرکزی کتاب ہے آپ کے معصومین کہہ رہے ہیں کہ قرآن محرف ہے سترہ ہزار کی آیات تھی اب بہت تھوڑی آن بچی الحمد للہ آپ نے صادر فرما دیا اس فتح پہ آپ رکھیں جس پہ بھی آئے اسے کیوں چرانا کریں اس فتح کو ہم کہاں بھی قبول کرتے ہیں آپ اپنے متعلق اپنوں کے متعلق جو آپ نے فتویٰ کیا وہ بھی قبول کرنا ہوتا ہے لیکن یہ میرا آپ کے لیے قرض ہے کبھی چکا دیں ابھی چکا دیں آپ کی مرضی کل چکا دیں کیا مطلب چکا دیں جو علم معصومین آپ کے نزدیک ہیں ہمارے لیے تو محترم ہیں جب وہ قرآن کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا فتو آ چکا لیکن آگے آپ اس لیے بات نہیں کر سکتے ادھر عوام کو آپ نے قبضے میں کرنا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں ادھر آئمہ معصومین ہیں ان کو بیچ بھی آپ نہیں دے سکتے اس لیے آپ ہچکچاہٹ میں ہیں حضرت آپ توجہ ہیں الحمد للہ ہم مد آ رہے ہیں یہ عوام سے نہ گھبرائیں عوام سے نہ گھبرائیں بے شک جن کے اماموں نے قرآن کے مورف نے کال کیا حص خطاب کی تعریف کتاب ہے رب الارباب آپ کے مذہب کی کتاب ہے پوری کتاب میں قرآن کی تعریف کی بات کی گئی ہے لہٰذا الحمد للہ آپ نے امام کو پیٹ کر دی علی علیہ السلام کو پیٹ کر دی امام جب پیش پیٹ کر دی ہے تو آپ نے شیخ سدو کی بات کو تسلیم کر کے قرآن تسلیم کر لیا چلو ہمارا کر آپ کا رہا کبھی ہو تو چکا دیں الحمد للہ پیار کی بات سے پھر کہتے ہیں چلو ہم قرآن پیش کرتے ہیں آپ بھی قرآن پیش کریں باقی سیاح کی بات بے شک شکیش قابل قبول ہے مگر وہ خبر واحد ہے وہ ضمنی دلیل ہے قرآن کتی دلیل ہے کتی دلیل کے سامنے ضمنی دلیل نہیں چل سکتی یہی اصول اصول کافی میں موجود ہے کہ قرآن کے خلاف کوئی حدیث آ جائے کوئی روایت آ جائے اور روایت قابل قبول نہیں جہازہ سلیمان کے موتقد نہیں ہے نہ بخاری کے استاد کو معصوم مانتے ہیں نہ بن حسان خارجی کی راضی کو جو بخاری میں ہے اس کو معصوم نہیں مانتے امام بخاری خود ابئی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سیکر نہیں پھر بھی بخاری میں اس کے ریس نقل کر رہے ہیں خود کہتے ہیں میری صحیح بخاری کی عرض صحیح ہے مگر ایک جگہ کہتے ہیں میں نے استاد سے یعنی سنی اور بالا بالاغان ہو اسے پہنچی ہے تو حضور والا جناب محترم کہ راوی ہو رافضی ہو خارجی ہو متضلی ہو کوفی ہو بصری ہو کلام خدا کے معنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کلام خدا کو برتری حاصل کلام خدا کے سامنے نہ سیاستہ چل سکتی ہے نہ بخاری چل سکتی ہے اس کی اکثر حقیقت بالکل صحیح ہے ہم مانتے ہیں لیکن ہمارے محدثین نے پہ تنقید بھی کی اور تنقید ہم دلائل سے ثابت کرتے ہیں آپ کے جو اصول اربا ہیں اصول اربا سے بھی ہم بات کریں گے جو آپ کے نزدیک مسلم کتابیں ہیں آپ کے عزیز کی مرضی مرکزی کتابیں ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں ارشاد شیز اللہ آباد مارا یہ برگر جہاں کافی سارا موضوع سے باہر چلے گئے ہیں موضوع کی طرف لانا بھی ایک اچھا خاصا مسئلہ ہے اردو اچھا نہیں تھا اب درمیان میں تحریر کی بات شروع کر دی اور اپنے لوگوں کو کتاب شروع کر دیا ہے یہ پتہ نہیں کسی ابھی کرتے ہیں ہیں ہم نے دلائل پیش کرنے ہیں جب آپ کو پتا تھا قرآن کو نہیں مانتے تحریر کے پہل ہیں تو آج نے سے یہ موضوع رکھنا ہی نہیں تھا مانتے لہٰذا ہم کے سالوں دائر نہیں کرتے جب موضوع مقرر ہو گیا ساری باتیں ختم ہو گئی اور آپ نے پھر اس موضوع کو شروع کر دیا اس موضوع سے تعلق ہی نہیں ہے تو باقی آپ نے کچھ کی پیش کیا میں موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے اس جانا چاہتا ہوں مزید کہنا ہے آپ اس قرآن شریف کو مانتے ہیں آپ ہمارے بارے میں جو نظریے رکھتے ہیں وہ آپ کی مرضی کے خیال آپ کا انصاف نہ ہو سکے آپ تو قرآن وغیرہ خارج مانتے ہیں لہٰذا قرآن مجید سے آپ کوئی ایپ پیش کریں جس کے اندر لکھا ہوا ہو کہ پیغمبر اسلام کے تمام صحابہ کرام عادل ہے آپ وہ آیات پیش کریں لہٰذا آپ آپ اصل موضوع کی طرف آئیں مسجد ہمارے مولانا پیغمبر کی حادث پیش کریں آیات کے غیر میں جو آیات کا ہمیں کرام کی عدالت کے بارے میں نہیں ہے اس جی لیے کہ صحابہ کرام کا ہم کہاں پیش کریں ہیں کہ صحابہ بھی یہ دعویٰ دعوت ہو کہ ہم عادل ہیں ہر دم نہ ہو تو کم از کم دو سال کا تو کی دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم عادل ہیں ہمیں آپ سے کچھ نہیں کرنا چاہیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوسری طرف نہ جائیں آپ نا موجود کی طرف رہیں سلام واہی طبی سے بات یہی ہے لوگوں کو پریشان نہ کریں آپ نے دوسری باتوں کو شیئر کیا اگر آپ کو اتنا ہی نہیں یعنی نہ تو آپ کسی کو موضوع بنا لیتے چونکہ موضوع ہے آپ عدالت صاحب کے بانے پیچھے جائیں یہ ایک الگ موضوع ہے تو آپ پہلے ہی قرآن کی تحریر کے بارے میں بات ہو جائے تاکہ مسئلہ کیا کون قرآن کو مانتے کون نہیں مانتے پھر اسی کو بنیاد بنا کے کس موضوع سے بات کرنا چاہیے تو آپ بالکل حضور سے بنا جا رہے ہیں یہ آپ کے لیے اچھا اور مناسب نہیں ہے آپ نے کچھ اصول کافی کی روایت بھی پڑھی ہے کہ یہ انہوں نے کتابیں کی حالانکہ میں سمجھ رہا ہوں آپ کے تمام باتوں سے آپ نہ حدیث کے بارے میں نہ آپ کچھ حدیث کی طرف پیش کر سکتے ہیں نہ پیش کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو اس کا علم ہوتا جی باقی جو آپ نے اپنی کتابوں کے بارے میں کیا کرنا شروع کر دیا تو آپ کو کس منہ سے کہہ سکتے ہیں تمام سے تمام کہتا ہے یہ ہمارے کسی عالم کا کال نہیں ہے اصول کا فکر میں ہمارے تمام مرکزی طریقہ ہے یہ مجھ مجھے اللہ کا پڑھ کیا ہے ہمارے کی کتابوں میں بھی ہے تو اس کی تمام روایات صحیح نہیں بلکہ اس کا ایک چار حصہ ہے چوتھا حصہ پچیس پرسینٹ صحیح ہے باقی سب موبائل چار اس کے اندر موجود ہر قسم کی روایات ہے باقی آپ نے صحیح بخاری کے بارے میں ایک اپنا ذاتی نظریہ پیش کر دیا آپ کو سورہ کافی کی تفصیل کو تعریف ہمارے اور ہماری زبانی نہیں کر سکتے جیسا کہ کتاب کے زمانے بھی جنہوں نے ان تمام روایات کی تعریف اور تفصیل کی ہو میں آپ نے سورہ کافی ایک بات پیش کیا قرآن میں ذکر کرنے کے لیے کہ ہر وہ رواج جو قرآن کے خلاف ہوتا ہے دیوار پر مارو تو آپ نے ہمارا مسئلہ تو تسلیم کر لیا اسی مسئلے سے اس کی بات کریں گے مطلب صاحب کی تمام روایات کو ہم مزدور سمجھتے ہیں ہم کو دیوار پر مارتے ہیں ان کو سب نہیں سمجھتے تھے امام نے کہا میں نے دیا ہے کہ ہر روز جو ہے جو قرآن کے خلاف ہے اور آپ نے شرط میں کیا بہت اچھا کیا تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور ہم بھی اس کو تقریر کرتے ہیں اگر وہ قرآن کے خلاف ہے تو ہمارے امام جعفر صادق رسلام سے کسی طور سے اپنا موسم منظور ہو جائے لہٰذا آپ نہ جائیں آپ نے کسی مقام کے بارے میں آپ نے کچھ باتیں کی ہیں مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ نے شاید دورہ ابھی نہیں کیا کو اچھا، بھی نہیں جانتے میں چاہتا ہوں کہ آپ سے جانا آپ سے جہیز کی بات کی جائے پتہ چل جائے آپ روز کو کیوں جانتے ہیں عزیز کو کیوں جانتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ سے کن چیزوں کا انکار کر رہے ہیں اپنے مدد سے جانا ایک قسم کے اپنا ذاتی نظر پیش کر رہے ہیں تو میں دیکھوں گا اگر آپ نے واقعی سے حدیث کا پڑھا ہے تو میں آپ کو پڑھا رہا ہے تو میں دیکھ لوں گا کہ اس میں نظر آ جائے گا کہ آپ کا بخاری کا کیا کرنا وہ چیز کرتے ہے یا خلاف جناب محترم آپ بڑا بات یہ کریں رہے ہیں سننے والے انصاف کر رہے ہیں کہ میں موضوع سے نکل رہا ہوں یا موضوع اور بنیاد کو مضبوط کر رہا ہوں موضوع کے اس بات کے لیے بنیاد کو مضبوط کرنا یا موضوع سے نکلنا نہیں اس بات پر مسئلہ کے لیے دلال کا تعین کرنا یہ موضوع سے خارج ہونے والی بات نہیں ہے یہ موضوع کے اندر داخل ہے یہ موضوع کے اندر داخل ہے تو آپ نے الحمدللہ کہہ دیا کہ ہمارے مذہب کی بنیادی کتاب جو ہے اس میں کافی اس کے تین حصے جو ہیں وہ سب غلط آپ نے تسلیم کر لیا ہمارے مذہب کی مرکزی بنیادی کتاب جو ہے اس کے تین حصے غلط ہیں باقی میں حدیث پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا یا پڑھا رہا ہوں یا نہیں پڑھا اس لیے تو میں نام لے رہا ہوں کہ جمہور مدرسین کا نظریہ اور ہے بات چیز میں میں اکیلا نہیں ہوں دار کتنی بھی ساتھ ہیں میرے خود بخاری کلمات بھی ساتھ ہیں میرے اور امام ابن حمام کے کال بھی میرے ساتھ ہیں اسکلانی کے کال بھی ہمارے ساتھ ہیں جب راوی پہ تنقید ہے ہم اندھی رقیب کے پیچھے نہیں چلتے ہاں؟ یہ نہیں کہ آواز آتی ہے ہم اس کو مان لیں ہم تو ڈرا قدا کریں گے راوی کو پرکھیں گے امام بخاری کو معصوم نہیں مانتے آپ آئی میں معصوم تو معصوم مانتا تو آپ کی مرضی اور میں معصوم کی بات کا انکار کر دیں تو آپ کی مرضی سننے والے خود فیصلہ کریں گے کیا مزید کچھ شرائط ہیں وہ طے کر لیں اس کے بعد فوراً کام سے جو ہے کہ آپ نے جو کچھ اپنا پیش کیا مطلب ایک کچھ ابھی آپ نے ریڈیشن کیا آپ کے ڈاکٹر نے ایک مریض کون والے مریض کا ڈالا شروع کر دیا پیسے لگانے میں طرح سارے ہے کا دوسرا ہے تو اصل مذہب اتنا آکا قرآن اور حدیث میں ہے اگر اپنی دیکھ بھائی کو بھی قرآن پاک قرآن کریم سنیں ہمارے پاس کلام اللہ ہے اللہ جن سے راضی ہے تو آپ ان سے ناراض کیوں ہوتے ہیں ہے اللہ بھی ان سے راضی اتنا راضی کہ ان اصحاب رسول مہاجر انصار کی رضا چاہتا ہے کہ تم کس طرح راضی ہوو گے میں اللہ تمہیں ویسے راضی کروں اور ان کے لیے ہم نے جنت کے باغ تیار کیے ہیں جن کی چند رہ رما ہے خالدین ابدا مہاجر انصار صحابہ ہمیشہ بحث میں رہیں گے ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے تو آپ قرآن چاہتے تھے یہ قرآن کریم ہے مزید آپ کہیں تو حیات جلد دو سفر چھ سو بائیس تبا تہران فضائل صحابہ فضائل تعبین کے اندر بھی ملا محمد باقر مجلسی نے اس حقائق سے استعمال کیا ہے کہ نبی کے صحابہ کی بڑی شان ہے مہاجرین کی بڑی شان ہے انصار کی بڑی شان ہے اللہ ان سے راضی ہے تو میں مسلم مشورہ دوں گا کہ قرآن کی دشمنی چھوڑ کے آپ بھی ان سے راضی ہو جائیں صحابہ سے ناراض نہ ہوں جب اللہ راضی ہے تو سب رکھوں رحمن حضرت صاحب نے جو ہے پیش کی نمبر سو ہے حالانکہ لفظ اس کے اندر موجود ہے اب من والانصار تو اللہ نے ایک خاص طبقے کے بارے میں یہ بات کی ہے آپ لفظ ثابت کر کے تمام انصار کو مراد لے ہیں حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے تو لفظ صابن بتا رہا ہے کہ سبقت کرنے والوں کی بات ہے تو آپ کیسے سارے صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ اور یہ باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں جب لفظ ثابت موجود ہے تو سابقی ایک خاتے میں چاہیے کیا سبقت سے مراد یہاں کون سا مانا لیا گیا ہے کیا جنہوں نے پہلے پہلے اسلام قبول کیا ہے یہ محنت نہیں ہو سکتا کہ جو مہاجر سے پہلے سبقت کر چکے ہیں مہاجر انصار کی بات ہی نہیں ہے تو آپ جو ہے نا اسلام سے ثابت بتا رہا ہے کہ جنہوں نے پہلے پہلے اسلام پیش کیا جنہوں نے پہلے پہلے اسلام کو قبول کیا تو آپ کی بات کریں مثلا آپ کی روایات میں مل جاتا ہے حضرت ابو ابوبکر پہلے پہلے حالانکہ یہ چیز بالکل مسلمان نہیں ہے ابھی موجود ہے کہ حضرت ابو بکر پچاس کے لگتا لفظ آپ شبق کی ایک ہاتھ میں کریں کہ دس کے بعد ہے پانچ کے بعد ہے مکے والے ہیں مدینے والے ہیں کون سے سے مراد ہے تاکہ فقت پتا کہ جن سطح میں کوئی آگے نہ جا سکے ایک سکت کے حد میں ہے پھر آگے آپ نے کہا ہے تو آپ قرآن میں چلتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا تو اللہ کی رضا تو اللہ خود قرآن میں کہتا ہے جانے کا اللہ عنہ مرضو عنہ جانے کا من خاص ربا ہو کہ اللہ ہر ایک بندے سے راضی ہے کہ جو اللہ سے کرتا ہے وہ ہر مسلمان ہو سکتا ہے تو اس میں صحابہ کی کون سی تکلیف ہو گئی کہ آپ نے منانا کیوں نہیں ہم اللہ ان سے بھی راضی ہے تو پہلے آپ کو اصل کی حد معین کریں یہ لوگ ہیں اگر اتباع بات لی جائے تو اہل حدیث بھی صحابہ کی اتباع کرتے ہیں دوربندی بھی کرتے ہیں اور گھریلو بھی کرتے ہیں اور سارے آپ ایک دوسرے کو گزارا کرتا مسلمان بھی نہیں جانتے تو وہ اتباع والی بات کہاں چلی گئی تو اللہ ان تمام سے کیا کرا لی ہوگی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے سکت کا معنی معین کریں اس کی ضرور معین کریں رضامندی صرف ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے اللہ بھی اس میں کوئی عدالت والا نہیں ہے پانچ عدالت ہو رہی ہے تمام صحابہ عادل ہیں اس کے بارے میں اور شخص کا ماننا بھی آپ ان اللہ نہیں کر سکتے اور ابو بکر کو آج کسی بھی اسلام ثابت نہیں کر سکتے اس لیے آپ کو چاہیے کہ ہماری کسی چیز تصویر سے ہماری کسی کتاب سے ہم پیش کریں چاہیے آیات میں یہ بات نہیں آ رہی کلام الہی کی کہ مکہ مدینہ مکے سے ہجرت کر جب مدینے میں گئے تھے تو اس وقت جو پہلے کلمہ پڑھ چکے تھے وہ مہاجین صادقین میں انصار کا انسار کرم مدینہ منورہ گئے پھر مدینے کے انسار آپ کے ساتھ ہو گئے پھر ان کی تخصیص نہیں ہے پھر یہ بھی موجود ہے جناب والا آپ کلام الہی کو سمجھنے کی کوشش کریں کلام میں ہیرا پھیری نہ کریں آپ اپنی محفل مجلس میں نہیں پڑھ رہے پوری زمین کو سنا رہے ہیں شبکت کرنے والے مہاجرین اور انصار صاحب اور آج یہ بھی ہے اور جو ان کے دار ہیں جو سابق کے بعد لاحق ہوئے ان کی تابے داری کی اللہ ان سے راضی ہے تو خود سوچیں اللہ راضی ہے آپ کیوں ناراض ہیں ان سے اور اللہ اتنا راضی ہے کہ ان کی رضا کا طالب ہے کہ تم کس طرح راضی ہوو گے کہ اللہ فاسق سے راضی ہوتا ہے اللہ خطا کار سے راضی ہوتا ہے اللہ غیر متقی سے راضی ہوتا ہے اللہ بے فرمان سے راضی ہوتا ہے فرما بردار سے راضی ہوتا ہے تابے دار سے راضی ہوتا ہے آدر سے راضی ہوتا ہے متقی سے راضی ہوتا ہے اور آپ کی کتب میں میں دکھا سکتا ہوں کہ سب سے پہلے حضور کا کلمہ سکی اکبر نے پڑا سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا بھی ثابت میں نہیں آتا تو کون آئے گا پھر مہاجرین کا جمع کا سیرا ہے انصار جمع کا سیرا ہے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ گئے پھر انصار والے شامل ہوئے اور سب کو اللہ لابطین میں شامل کر رہے ہیں ہجرت کے بعد والوں کو بھی پھر آنے والوں کو بھی شامل کر رہا ہے تو ان کی تابے داری کی اگر وہ خود خطا کار تھے خود عادل نہیں تھے ان کے تابے داروں کو رب اپنے مجیدہ کیوں سنایا خوشخبری کیوں سن رہے وہ اتنا حق کا معیار ہے عدالت کا معیار ہے صداقت کا معیار ہے تقوی کا معیار ہے جو ان کی تابے داری کرے اس کا بیڑا بھی پار ہو جاتا ہے اگر وہ خود فاسق ہے اگر وہ خود فاجر ہے وہ خود غیر عادل ہیں تو ان کی تابے داری سے کیا نہیں ملے گا کیسے رہا خدا بندی نصیب حضرت صاحب حیدرآباد خوش سہلی میں چلے گئے کافی دور تک حالانکہ بات یہ ہو رہی ہے کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اللہ نے کوئی ایسا نہیں تمام کو بنا دیا ہے لفظ مین اس کے اندر موجود ہے آپ مین کا کیا مانا کریں گے یہ مین کون سا ہے مین حدیثی آیا ہے بریانی ہے کون سا مین ہے اگر اللہ تمام صحابہ سے راضی رہا تو لفظ مین کیوں استعمال کیا اللہ نے کہا کہ میں تمام مہاجرین میں سے جنہوں نے سزا دی ہے ان کے بارے میں یہ فضیلت پائی جاتی ہے تمام اس سے مراد نہیں ہے تو اس میں لفظ کو ایسا ہے نہیں کہ جس سے ان کی عدالت کو استعمال کیا جائے آپ کہتے ہیں کہ لفظ رضی اللہ کا موجود ہے ٹھیک جی، آگے بھی آپ نے پڑھا ہے اس لیے آپ کے آگے اللہ کہتا ہے من حوالہ کو من اللہ آرام منافق ہونا تو نہیں بزرگوں میں تو کچھ منافق نہیں ہے تو بات کہاں تک چلی گئی وہ اس کے ساتھ منتقل آیا تھا اللہ نے منافقین کی بھی کیفیت پیش کیا منافقین وہ بھی نہیں موجود انسان میں موجود تھے وہ باہر کی مخلوق نہیں تھی آپ تمام کو آخر قابل کرنا چاہتا ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگوں میں نہ حالت ہوں کہ پھر اس کا جسم سے میرا آرام ہے کچھ بدو اور کچھ پیڑ ایسے بھی ہیں منافقون ومن ہےگلہ مدینہ سے اور اگلے مدینہ میں سے بھی منافع کرنا مناسب ہے وہ بھی ہجرت کرتے رہے وہ بھی مہاجر ہیں وہ بھی ہیں آپ اس نہیں ہم سکتے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کسی صحابی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ آیت ہماری عدالت کے بارے میں ہے کم از کم کو عدالت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو صحابہ میں سے کسی ایک آئے سدلا دکھائے ہے انہوں نے یہ کہا سدر یہ آیت ہماری عدالت کے بارے میں ہے یا پیغمبر آیت صحابہ کے بارے میں ہے آپ کو کوئی حق نہیں کرتا قرآن کی تفصیل کرنے کا آپ اس کتاب پیغمبر اسلام دکھائے یا صحابہ یا کا دعویٰ لکھنا السلام علیکم و اللہ فرمان علی کا ترجمہ ہے قرآن پاک کا جو شیعہ مترجم ہے لیکن مسلمانوں تمہارے اطراف کے گواہ دیہاتوں میں سے بات منافق بھی ہیں اے مسلمانوں تمہارے اطراف کے گواہ دیہاتوں میں سے بات منافق مسلمان منافق نہیں کلمہ پڑھنے والے منافق نہیں مسلمانوں کا خطاب ہو رہا ہے کہ تمہارے ارد بدو جیسے آپ نے بھی کہا صدیق بدو نہیں ہے صدیق دیہاتی نہیں ہے ہے کا رہنے والا ہے آپ کو بھی شامل کرتے ہیں مین پہ آتے ہیں سبحان اللہ اور مل کی مکمل اقسام بیان کر دیں اور اس مین کو تبھی بھی آتے کسی معصوم کا حوالہ پیش کر یعنی لوگ ہیں یعنی یہ لوگ منافقین ہیں یعنی وہ نہیں ہے حضرت صاحب کی میں جو ہے وہ حدیث پیش کرتا ہوں وہ آئے پہلے پیش کرتا ہوں اس سے آگے وہاں یہاں پہ حالانکہ مراجی مسلمان ہوتے ہیں اس کرتے ہیں کوئی کوئی کچھ باتیں ہیں اور اسلام کو ضائع کرتے ہیں یہ ہے منافع کی تعریف یہ پہلے منافق کی پیغمبر کے ساتھ لگواتے بھی جاتے تھے لڑکے بھی تھوڑی نمازیں بھی کرتے تھے سارے لڑکے کی قرآن میر میں جو ہیں یہ تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ منافق سے منافع چیز ہے تو اس کے بعد حضرت عمر کے اخبار بھی پیٹا وہ بھی آپ کو پیش کیے جائیں گے تو میں بھی اس کو اقرار کیا تھا کہ میں انہیں لوگوں میں سے ہوں تاکہ آپ یہ محسوس نہ کریں بات چل رہی تھی صحابہ کرام کو کہ وہ عدالت کی تو قرآن نے تمام صحابہ کی عدالت کو سلسلہ کیا ہے قرآن کہتا ہے وہ من کو میں یہ دنیا من کو میں یہ دلا کرا صحابہ کرام کو کتاب ہے کہ کم لوگوں میں سے کچھ لوگ دنیا کے لیے اسلام لائے کچھ آخرت کے لیے لائے کچھ دنیا کہتے ہیں کچھ آخرت کہتے ہیں اور یہ سارا آزاد ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آزاد کا ہمیں پیش کیا ہے کہ یار یا اللہ اس اسکرو نعمت اللہ ہے اور لوگوں کو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کچھ گیا آپ تم جنوب جب تمہارے پاس فوجیں آ گئی اور تمہارے اوپر سے لشکر آ گیا اور تم گھبرا گئے تمہاری آنکھیں باہر نکل آئیں جی السلام علیکم شاکن آپ کی بات نہیں ہے ہمارے یاسر بھائی آ رہے ہیں خزان ہیں خزان بھائی آپ مفتی صاحب لائن پر ہیں تو پلیز ان کو بولیے گا وہ ہاتھ اٹھا لیں تاکہ وہ جو بات کرنے والے ہیں وہ پر نظر آتے رہیں شکریہ آپ آئے گا پہلے نمبر جیسے میں نے کہا کہ ڈبلو ڈبلو ڈبلو برساتی جو ہے وہ جو ہے جو ہے میں بھی پالٹا کے ہیلپ روم سے ابھی آیا ہے برساتی ڈبلو ڈبلو برساتی نے بھائی آپ انچارج میں ابھی آ رہا ہوں استعمال خان والی بات نہیں ہے روم کلوز کر دیا گیا اور بعد میں جو ہے وہ کسی نے بھی اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کچھ کہا یا نہیں کہا بس جو ہے وہ ساری بڑا گندا ہو گئی اور ابھی جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ کھولا گیا بتا گیا کہ کتنی میں میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ روم میں ہیں تو آپ کا یہ فریضہ ہے کہ آپ اس چیز کو آپ روکیے السلام وسلام علیکم یا رسول اللہ حبیب اللہ یہ تو خطاب بہت سال ہے صحافا کی تو بھائی صاحب نے یہ موقع پیش کیا تھا کہ منافق وہ ہوتے ہیں جو کافر جی، ہے منافع کی نے کروانا پڑے نہیں پیغمبر کے ساتھ رہا ہی نہیں حالانکہ یہ چیزیں میرے قرآن سے بھی خلاف ہے قرآن نے بھی ایسے لوگوں کو پیش کیا جو پیغمبر کی صحبت سے رہے ان کے ساتھ لحاظ اور بننے بھی کرتے رہے لہٰذا سے فرار بھی کرتے رہے کلام سے فرار بھی کرتے رہے کو اللہ نے قرآن میں پیش کیا ان کا یہ کہنا کہ جو پیغمبر کی شہرت گیا وہ بہادر انسان کے پابندی شامل ہو گیا حالانکہ انسان سے مراج ہوا جیسے پیغمبر نے کی نصرت بھی کی ہو اور مہاجر کی حدیث میں تعریف کی گئی ہے کہ مہاجر وہ ہوتا ہے کہ مہاجر مہاجر اللہ نہ ہو تو مہاجر ہوا ہے اللہ نے روکا روک جائے تو مناسب کی تعریف کی یہی ہے کہ اس نے کپڑا بھی پڑھتا ہو روزہ بھی رکھتا ہو لیکن کیا ہے اپنے کپڑ کو چھپاتا ہو اور اپنے اسلام کو دائر کرتا ہو جو ہے مناسب کی تعداد تو آپ نے جو مناسب کی تعریف کی ہے تو وہ نہ کسی لغت میں ہے نہ قرآن شروع کرنے اندر لیے ثابت ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی حدیث میں آیا ہے اور نہ ہی کسی کی ہم کلام کے کلام میں نہ اشیا سرو کی بھی سکنے میں بھی یہ تعریف نہیں کی لہٰذا آپ سب سے پہلے منافع کی تعریف ہے کلام ہم بہت مندی ہو جائے کہ آپ عدالت کا تعبت کرتا ہے پہلے آپ عدالت سے مانا کریں پھر عدالت سے مانا پڑے پھر عدالت کے بعد یہ چیز ہے باقی آپ نے رضامندی کی بات کی ہے تو اللہ نے وہ ہر مومنٹ کے لیے کیا ہے کہ گالے کا لیمن نے خرچہ نہ پڑھوں کہ اللہ ہر روز مومنٹ سے راضی ہے کہ جو اللہ سے خرچہ ہے تو یہ تعبت کی تفصیل تو پھر ختم ہو گئی ٹھیک ہے باقی اللہ نے صحابہ کے فرار کو بھی قرآن میں پیش کیا اور وہ بڑا پہلے یہ پورا آزاد ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یاد اللہ کی نام ہے مسلمان یاد کر کے تمہارے اوپر خوشی سے پڑ کے آ گئے اور کیا ہے تمہارے دل نکل کے سنوں میں آ گیا تمہارے گھر والے بہت برے استعمال کرنے لگے یہ کون لوگ ہیں ان کی ایمانی تحصیل کو اللہ پورا آزاد پیش کر رہا ہے وہ سر کے ساتھ ہے جان بھی لگ رہے ہیں اور کیا ہے اللہ کے میچ کی گئی وہی جو پورے مناسب اللہ کے نام سیکھ روپئے وہ وہ لوگ جو منافق تھے تھے جن کہتے ماں باد اللہ اللہ رسول ہمارے ساتھ دھوکہ کیا یہ کون اور اللہ رسول کے بہتان میں بعد انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اس کا ختم نہیں ہوں وہیں میں سے ایک گروہ نے یہ بھی کہا یا اللہ مقام قرآن کی آیات ہے یا مدینہ تو واپس چلو تمہارے لیے یہاں کوئی مقام نہیں تو واپس جائے اور ایک بڑی یہ نتیجے جو رہا تھا یہ وہ کہتے تھے نہ یوں تو عورت سکتے خدا ہمارے گھر ننگے ہیں ہمیں دی جائے ہم واپس جانا چاہتے ہیں اللہ کہتا ہے بابا یہ بھی منگی نہیں ہے نہیں راشن فرار کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان تمام کو کے ساتھ مسلمان وہ منافع کیا پیغمبر کی صحبت میں رہے اور یہ سورج اللہ اللہ مناسب کیا کیا ہے ہے تو جہاں سوال تعالیٰ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہیں کہ کہ ہم گواہی دیتے اللہ کا رسول ہے لیکن اللہ کیا اللہ اللہ رسول اس بات جاتا کہ واقعی تو رسول ہے بلّہ کی اللہ اس بات گواہی دیتا کہ یہ اس بات سے جڑتے ہیں اس کا احمان الحمد اللہ اللہ فصل انہوں نے اپنی قسموں کو اس پر بہانا بنا کے پیش کیا ہے بہت سیار کی تاریخ جو پورے منافع میں کر چکی ہے یہ کیا ہے قرآن میں بھی آ رہی ہے منافع کے ساتھ رہتا ہے ربر کرتا ہے لڑتا ہے ایمان لاتا ہے سب کچھ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں تو آپ کو تو تاریخ ہی نہیں آتی تو آپ سب سے پہلے قرآن و حجیب اور نغبت کے لحاظ سے منافع کی تعریف کریں تو آپ منافطین کو صحابہ کیسے تعریف کر سکتے ہیں اور قرآن میں ایک آپ بھی نہیں صلہ سے صحابہ کہا ہو اور آگے رضی اللہ کہا ہو صرف صفات بیان کی ہے مہاجر اور انصار کی کی ہے اور مہاجر بھی وہ ہوتا ہے کہ جو الفیت سے انصاروں سے صرف جائے انصار وہ ہے جو پیغمبر کی مدد کرے انصار سے مراد وہ نہیں کہ پیغمبر کے میدان میں چھوڑ کے بھاگ جائے اب لفظ مہاجر اور انصار سب سے بڑا ہوتا جاتے ہیں لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں کہ مہاجر کون ہوتا ہے انصار کون ہوتا ہے کم از کم مہاجر انصار وہ تو وہ پیغمبر کی تعریف کرے سرمار کے ساتھ رہے اور کسی مقام پہ پیغمبر کا ساتھ نہ چھوڑے لیکن صرف ان کو آپ ایک ساتھ میں شامل کرنا چاہتے ہیں کہ شاید چلے اتنا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ مہاجر انصار سے راضی ہے ان کی سب کرنے والا سے بھی راضی ہے بہترین سے مراد وہ مہاجر ان کا تو نہیں ہے جو حضرات میں سڑک پر چھوڑ کے چلے جاتے تھے جیسے کہ سورہ ہزار میں بھی ہے سورہ منافقین میں یہ ساری بات ہے لہٰذا عام منافقین کو صحابہ کی طرح علیحدہ نہیں جا سکتے اور قرآن کہتا ہے وہ کو مشہور دنیا کو مل کو مشہور مذاکرہ کہ اصحاب پیغمبر میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں اور سورہ ہزار میں اسی بات کی آتی اللہ نے مسلم مہاجر انسان کی تعریف کی ہے تو منافقین کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ آپ منافقین کے بارے میں کچھ کہیں نہ رہیے وہ کون لوگ ہیں جو اللہ نے کہا تھا کہ کے زمین کو کچھ لوگ ایسے ہیں کیا ہے کہ وہ اپنے نفاذ پہ رہے ہوئے یہ لوگ کون ہیں سنگھ کہ آپ نے بہت غلط کی ہے آپ قرآن حدیث اور جنت کے ساتھ سے لوگوں کے بارے کریں کہ مناسب کون ہوتا ہے میں نے عدالت کی طرف جی، جی۔ ہے یہ رضام مندی مہم ہے اللہ کرا دیا ہے اور اللہ سے کرا دیا ہے اگر اس کی کوئی کرتا ہے تو اللہ اسے کرا دیا تو صحابہ لفظ اور لفظ صحابہ ہے ہی نہیں تو آپ اس کو صحابہ کیسے عدالت کر سکتے ہیں ملا مہاجر السار کیا ہے مہاجر انصار وہ ہے تو جو پیغمبر اسلام کی نصرت کریں مدد کریں جن کی مدد کریں یہ نہیں کہ پیغمبر اسلام کی ذات کو چھوڑ دیں اور ہم آپ رضی اللہ کے لگاتے چلو جی۔ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے صاحب پہ منافقین کا لفظ استعمال کیا حالانکہ مومن الگ ہیں کافر الگ ہیں منافق الگ ہیں میں نے منافق کی تعریف نہیں کی تھی آپ نے میرے سب یہ ملازم کی تعریف کیسے تھوپ یہ آپ یہ چلیے کہ مہاجر انصار جو ہیں ان کے متعلق بھی موجود ہے ان کے تابے داروں کے متعلق بھی موجود ہے اور کے لیے رضا ہے تو اس مومن کی رضا ہے جو انصار صحابہ کا تابے دار ہو ان کے تابے داروں کے متعلق ہے جناب مومن ان کی رضا کا تمغہ ملتا ہے تو انصار صحابہ کی تابے داری سے ملتا ہے وہ اتنا کا معیار ہیں کہ آپ نے پہلے یہ کیا جی بڑی تعریف آپ کر رہے ہیں ہم نے مرنا ہے آپ نے بھی مرنا ہے خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے ایک آیت کو آپ نے دوسرے ایسے ملا دیا فوج العظیم پہ آیت ختم ہو رہی ہے کہ میں مہاجرین سے بھی راضی انصار سے بھی راضی ان کے تابے داروں سے بھی راضی تو آپ کہتے ہم ناراض ہیں ان سے وہ منافق تھے حالانکہ منافق والی اگلی آیت ہے امین یہ ایک آیت نہیں ہے ایک جملہ نہیں ہے اگلی آیت ہے اگر ایک آیت کو آپ دوسری آیت سے ملانے کے حقدار ہیں اتنا تعریف قرآن آپ کر رہے ہیں تو ایک آیت قرآن کی یہ بھی ہے اولا کا رب و اولا کا حمل مسلح اللہ کا پہلے تو یہ ایمانداروں کی بات ہو رہی تھی وہ ہدایت میں ہرل رہے ہیں خلاف آنے والے ہیں پھر آپ ان مطلب کافر کو بھی ان میں شامل کر دیں یہ کس بھی آتی ہوگی یہ کس طرح ہوگی چلیے ہاں؟ ہاں۔ میں کافر والے کون ہوں گے تو آپ خود سوچیں ایک آیت کو دوسری آیت کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ پالٹیک کی طرف سے ہی جو ہے وہ سب کے ایڈمنٹ اڑا دیے گئے اور جو ہے وہ روم ختم کر دیا گیا اور میں جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کی طرف سے بول رہا ہوں جو ہے وہ بریلی کی طرف سے فیض رضا کی طرف سے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ عدالت صحابہ پر قرآن کی آیتیں پیش کی اور وہ اس کا جواب نہ دے سکے اور جو ہے وہ تعویلیں کرتے رہے یہاں وہاں بھاگتے رہے تعریفیں کرتے رہے اور جو ہے وہ مہاجرین اور انصار کے معنی جو ہے وہ غلط بیان کرتے رہے اور مین کی اقسام بیان نہیں کر سکتے تھے جب ان سے ہم یہ سوال کیا مین کی اقسام کے متعلق وہ فوراً بھاگ گئے اور جو ہے وہ انہوں نے اپنا روم جو ہے وہ الگ سے کھول لیا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اب وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ روم ہم نے خود بند کیا انہوں نے اپنی طرف سے بند کیے لوگوں کو گمراہ کرنے جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے کہ ہم ان کے روم میں ہو کر آئے وہاں اور جا کر کے ہم نے وہاں جب بات کرنی چاہیے وہ ہاتھ اٹھایا تو ہم کو ریڈ ڈور دے دیا یہ اس بات پہ سراد کرتا ہے کہ یہ بات کرنا نہیں جاتے کیونکہ ہم نے ان کو اپنے روم میں بلایا اور بولنے کا موقع دیا اور جب ہم ان کے روم میں گئے تو ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بات کرنے والے نہیں ہیں باطل لوگ ہیں صحابہ کرام کے جو ہے وہ دشمن ہیں اور دین کے جو ہے وہ دشمن ہیں قرآن کے بھی دشمن ہیں صحابہ کے بھی دشمن ہیں اہل بیت کے بھی دشمن ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دشمن ہیں چونکہ تمام صحابہ کرام جو ہے تمام اہل بیت جو ہیں انہوں نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو ہے وہ بیت کو مانا ہے ان کے ہاتھ پر بیت کی ہے اور کسی نے انکار نہیں کیا اور یہ انکار کرنے والے ہیں تو شیعہ ہیں جو کہ صحابہ کرام کی خلافت کا خلفۂ راشدین کی خلافت کا انکار کرتے ہیں اور جو ہے ان کے مذہب کے مطابق اگر جو ہے وہ ان کے مذہب کے مطابق جو ہے اگر تینوں صحابہ کی خلافت اگر صحیح نہیں تو پھر جو ہے وہ تمام صحابہ اور اہل بیت جو ہے ان کی عدالت ختم ہو جاتی ہے ان کے مذہب کے مطابق شیعہ مذہب کے مطابق جب تمام صحابہ اور اہل بیت کی عدالت ان کے مذہب کے مطابق ختم ہو جائے گی تو قرآن اور حدیث جو ہے وہ ان صحابہ اور اہل بیت کے ذریعے سے ہمیں پہنچی ہے یہ دو چیزیں ہمیں جو ملی ہیں وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ملی ہے تو اب جو ہے وہ یہ جو ہے قرآن اور حدیث ہی جو ہے ان کے نزدیک معتبر نہیں کیونکہ یہ لے کر صحابہ آئے ہے تو عثمان غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب جو ہے انہوں نے جمع کیا قرآن کریم کو تو لے کر جو قرآن اور حدیث کو لے کر آئے ان کو جب نہیں مانتے تو قرآن اور حدیث کو ہی ماننا نہ ہوا یہ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں یہ قرآن کو ماننے والے بھی نہیں ہیں اور حدیث کو ماننے والے بھی نہیں ہیں اسی لیے تو قرآن کی تعریف پر جب ہم بات کرنے لگے تو یہ بھاگنے لگے اور جو ہے اس موضوع سے ہٹنے لگے کیوں ہٹنے لگے ان کو پتا ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں قرآن کی تعریف کا ذکر ہے اور ان کی اپنی کتابوں میں یہ باتیں مذکور ہیں اس لیے اس موضوع سے یہ بھاگنے لگے کہ ان کی کتابیں جو وہ غیر معتبر ہو رہی ہیں ان کی کتابیں غیر معتبر ہو رہی ہیں تو اس لیے جو ہے یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے جو ہے وہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں میرا خود میں خود دو تین مرتبہ ان کے روم میں گیا ہوں میں نے کہا مجھ سے بات کرو تو بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے کن کو یہ فیضان مرحلہ سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ تمام جتنے بھی یہاں پر جو اور لوگ موجود ہیں ان کو ریڈ ڈریس دے دیں اور جن کو ہم کہیں انہی کو جو ہے وہ گفتگو کرنے کی اجازت دی جائے باقی ہر آدمی کو نہ دی جائے کیونکہ ایسے لوگ جو صحابہ کرام کی گستاخیاں کریں ان کے جو ہے وہ اوپر جو ہے لان تان کریں تو ہم وہ گفتگو سننا نہیں چاہتے اس لیے جو ہے تمام لوگوں کو ریڈ ڈاٹ دے دیا جائے ہاں ان کے اگر کوئی لوگ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں حالانکہ عالم نہیں ہے ان کو کتابوں کے نام بھی نہیں آتے عبارت بھی نہیں پڑھتے صحیح اور نہ ان سے گفتگو ہو سکتی ہے تو اگر وہ آ کر بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کریں اپنے روم میں ہم جا ان کے اپنے روم میں ابھی ہو کر آئے ہم تو بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو یہ جو ہے کیا گفتگو کریں گے کیا بات کریں کے پاس کوئی دلیل نہیں جب قرآن سے ہم نے دلیل دی تو وہاں سے بھاگنے لگے دوسری آیت منافقین کی آیت کو صحابہ کی آیت سے ملانے لگے اور معذ اللہ صحابہ کرام کو منافق کہنے لگے تو جو ہے یہ اس طرح کی گفتگو جو ہے یہ ایمان کو خراب کرتی ہے اور جو ہے یہ جو صحابہ کرام کو لان تان کرتے ہیں تو یہ لان تان جو ہے وہ ان پر لوٹتی ہے اس لیے کہ جس پر لان تان کی جائے اس کا اگر وہ مستحق کرتی تو وہ لان تان جو ہے لانت بھیجنے والے پر لوٹتی ہے تو اس سے جو ہے وہ ان کے آپ چہروں کو دیکھیں ان پر کیسی لانت برستی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں صحابہ کرام پر لان تان کرتے ہیں اسی وجہ سے ان پر جو لانت برستی ہے اور چہرے جو ہے وہ بالکل مشق ہو جاتے ہیں جو ہے وہ دیکھ کر کے جو ہے وہ کراس آتی ہے ہمیں تو اس لیے جو ہے ان کی لان تان ہر نہ سنی جائے ہے کوئی ان کے ایجنٹ یہاں پر موجود ہیں کیا کرنا ہوگا آپ لوگ پروگرام بتا دیں تاکہ اس کے مطابق چلتے ہیں کیونکہ شیو بھائی پتا نہیں ابھی تک پہنچے نہیں ہے شاید ایسے وہ بزی ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ان میں سے تو کوئی نہ اس روم میں نہیں آ رہا ہے ہاں جی، ہم میں کوئی بھی نہیں آ رہا ہے ان کو بکلا کر تھک گئے لیکن لوگ نہیں آ رہے روم کے اندر جزاک اللہ سہیل بھائی حضرت ہم خود بھی ان کے روم میں لاگ ان ہوئے اور وہاں پہ چاہا کہ ہم بات کر سکیں اور وہ ہمارا نک بھی جانتے تھے اور جس میں سے ہم پہلے لاگ ان ہوئے لیکن انہوں نے ریڈ ڈاٹ ریموو کرنا گوارا نہیں کیا تو حضرت مطلب ان کا یہ کہنا کہ جی ہم تو جی سہیل عبدالمصطفی اب الحمدللہ مطلب اہل سنت الجماعت کے پلیٹ فارم سے ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ کچھ عرض کرنا چاہیں گے تاکہ پیغام دینا چاہیں گے تاکہ حضرت ان تک بھی وہ پیغام پہنچے کیونکہ کافی لوگ ان کے بھی یہاں مطلب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں چاہوں گا ایڈمن حضرات سے کہ وہ جس طرح مطلب روم کو کنڈیشنز پہلے طے ہوئی تھی کہ ریڈ ڈاٹ آن کر دیا جائے اور ریڈ ڈاٹ آن کرنے کے بعد جو سلیکٹڈ ہیں یوزرز ان کے ریڈ ڈاٹ ریموو کر دیں آپ کسی قسم کا بھی مطلب ریڈ اور ٹیکس بھی آن رکھیں تاکہ بلا وجہ ٹیکس میں غلط باتیں نہ لکھی جائیں کوئی غلط بات یہاں نہیں کہی گئی ہے ان کے ہم منتظر ہیں کہ وہ آئیں اور آ کے بات کریں اور ہمارا مین مقصد جو ہے وہ ان کو صاحبہ کرام کی عظمت ان سے منوانا ہے عدالت صاحبہ اور جو ان کچھ سوالات کیے گئے ان کے جوابات کے منتظر ہیں وہ اپنا روم بند کر کے بیٹھے اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے روم بند کر دیا جبکہ تمام ساتھی گواہ اس بات کے کہ ہمارے سوال کے بعد ہی وہ لاگ آف ہوئے ہمارے سوال کے بعد ہی روم بند ہوا تو how this should be possible کہ ہم خود وہ روم بند کریں بہرحال یہ چیز وہ خود اس کے قائل ہو جائیں گے بہرحال میں علماء علیہ سنت سے درخواست گزار ہوں کہ وہ کچھ حضرت مفتی عبد المجید صحیح میں آپ کا نام دے دوں سلاد وسلام علیکم یا رسول اللہ ولا علی کبا صحابی کا حبیب اللہ برادران اہل سنت گفتگو کا آپ نے ابتدائی حصہ فریقین کا سماعت فرمایا ہوگا اب یہ درمیان میں یہ تھوڑی سی رکاوٹ پیدا ہوئی ہے یہ اہل سنت و جماعت کی طرف سے ہرگز نہیں بلکہ یہ شیعہ حضرات کی طرف سے ہے ہوا یہ کہ حضرت قبلہ مناظر اعظم مناظر اہل سنت دامت دامد نے جب صورت توبہ شریف کی وہ آیت پیش فرمائی جس میں جملہ سیاب کرام خواب و مہاجرین ہوں انصار ہوں یعنی یا ان کے دار ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کی عدالت بیان فرماتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ان سے اپنی رضا کا اظہار فرمایا بلکہ انہیں کتی جنتی کرا دیا تو شیعہ مولوی کو جواب نہ آیا اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ وہ بات کرتے کرتے ہچکچا رہا تھا اور اس کا گلا گھٹ گیا اور اس نے ایک چلاکی یہ کہی کہ بحث کا رخ بدلنے کی کوشش کی اور پھر اس نے یہ کہا کہ آپ نے جو آیات کریمہ پڑھی ہے تو اس میں تمام سیاہ کرام کی بات نہیں ہے بلکہ اس میں منافقین بھی شامل ہیں اگلی آیت جو منافقین کے بارے میں تھی اس نے پہلی آیت سے ملا دی تو حضرت مناظر اعظم نے اس کی مزید گرفت فرمائی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی فرما دیا اور انہیں خطرہ یہ تھا کہ جب ابتدا میں ہماری موت آ رہی ہے تو پھر پتہ نہیں آخر میں کیا ہوگا تو اس نے یوں کیا کہ مثالیں دینے پر اکتفا کیا جیسا کہ ذاکرین کہتے ہیں ہماری طرف سے یہ بات کہی گئی کہ آواز آندیاں نہیں چلے گی یہاں پہ بلکہ یہاں پہ قرآن و حدیث کی بحث چلے گی تو جب دلائل نہیں آئے تو انہوں نے رابطہ ہی ختم کر دیا منقطع کر دیا اصل میں بہت انہیں یہ نظر آ رہی تھی کہ اس کے بعد